کچھ احتیاط حق اگر اب شیش لا بار دش پیش کونے بڑے گزار ہم سے چھین لے گا جی بردار دش کے مانے چھین کے مانے اس کو بردارت کے مانے اٹھا لینا اس کو اگر حق ہمارے سامنے سے اٹھا لیتا ہے دوسری قوم ہے اس کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے از و زن ہر تفلی جانم لذت در بدن اس بات کے جانم دل کیا بات ہے یہ ہے کہ محبت اپنی ملت کے ساتھ سر سماروزے کہ محرومت سنن آپ سے خود بر دلے لے بنا نہیں چاہتا یعنی مایوس نہیں ہے کہ وہاں ایسا نظر آتا ہے جیسے اسے پرواہ نہیں ہے ہویا کہ تازی ہو گیا ہاؤس ہی ہو نہیں تھی ہو نہیں تھی ہاؤس ہی اور لے یہ بازار سے گھر ٹوٹ گیا جامع سے تو میرا جانے سفالت ہے نہیں شروع میں کہا ہے نا کہ ہمارے نزدیک تو ہمارا خطرہ جو ہے وہ ہے یہ محبت ہے نا یہ کہنے کے باوجود کہ کوئی پرواہ نہیں اگر قرآن کے نظمے باہر نہیں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا زخمہ اگر ہاتھ ٹھیک نہیں پڑا آتما دار ہزارہ زخمہ بان تو یہاں تک یہ ایسا دین میں آ رہا ہے کہ جی، موجودہ جھوٹ ہے نہیں ہے نا قوم ہو ان کا ختم ہو سب کچھ ہوتی ہو موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے اس نے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ قوم جس طرح سے کہ سور خیر بھگوان ہے یہ سارا کچھ اپنے یہاں اگر یہ بھی پاکستان کی قوم اسی طرح سے رہتی ہے اس کا جبا دانا قوم رہنا یا ہندوؤں کے اندر کا کے مل جانا میرے لیے چیخ نکل جاتی ہے درسون اگرو ہے تیرا معروف کلند آتش خود پر ملے دیگر زلند حالانکہ میں نے کہتا ہے کہ سے فرق کچھ نہیں پڑتا وہ قرآن کی آواز ہے وہ بکرے کا ذکر ہر ذاکر کے جدا یعنی وہاں تک دور نظر آتا ہے لیکن پھر ملت کی محبت جن کے اندر وہ وہ بڑے عمدہ شعر ہے اس کے ضرور عجم میں کہ وہ وہ درخت بنانا کہ بر وہ شاخ بر کو نیال بستا ہی اتنا عرصے تک وہاں سے جا کے جو برگش ریخ اب آشیاں برداشت کر نہ جاتی بہار کے زمانے میں جس درخت سے گزر رہا ہے خزاں کے زمانے میں وہاں سے آشیاں اٹھا لینا بڑی شرم کی بات ہے ہاں وہ تو دے باہر نہیں جس جس درخت سے باہر کے موسم کے اندر آتی ہے کہ برگش رہے اب وہ آتی ہے برداشت ننگل وہ خلا درخت کے ساتھ رہتا ہے یہ ہے ملت نلپت محبت کی بات ہے یہ بھی بات یہ جو آخری بات کہی ہے پیر رومی ہاں سرا پا جذب و درد ای سخن دانم کے بعد جانے چیز کرتا ہل ضرور آہے جگر دو دے کشید کے او رنگی تارا خون شہید آ کے تیش جز دلے مردہ نسخ سوئے افغانی نگاہے کر دو دل بہو جس میں سب مائے زدہ جس میں شفق پائے باعث کرنے کا کام یہ ہے اب ان دلوں کو شفق کی طرح خون کی اندر دو اور آپ بات اگلے ہے جی دست در فطر آ کے حق بائد زدن اور یہاں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اس کہیں شکار مار کے اپنے فطرات میں رکھے ہوئے ہیں نا افغانی کی طرف آدھی وہ نظر کر کے کہتا ہے یعنی خود نہیں یہ جا رہا دیکھیے کتنی بڑی لطیف چیز ہے یہ یہ صوفی کے پاس کی بات نہیں ہے یہ افغانی کے پاس کی بات دیکھا اقبال کا کمال کیا کر رہا ہے یہاں رومی افغانی سے کہہ تھا کہ یہ تیرا تیر تیرے مرض کی بات ہے یہاں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا نا مسلمان کوئی نہیں وہ حق کے فطرات کے اندر تو بہت سے ہوں گے بڑا ہاتھ باہرو دیکھی پنجاب کار اتو ہی لیا یعنی کیا انداز ایسا ہے دس در پترا کے بائے زدن جہاں سے امی رست تو جوئے رواں یعنی اس شیر میں اقبال کے مایوسی تھی کچھ کاری کر دی تھی نا کس طرح سے اس کو دور کر رہا ہے جہاں سے امیدست رواں ترکیں امیدست مرگے رہا باز در من دید ہاں یہ تو اس سے کہا افغانی سے کتنا ڈرامیٹک ہے بعض در من دید میرے سر گفت ہے زندہ روز بادو بیٹھے آتے سب کے اندر وجود اور یار کچھ شیر سنا اس آنے میں دیکھا جذبات کہاں پہنچے ہوئے ہیں مایوسی تاری ہو گئی ہے اس کو تو جو عمل کا انسان ہے نا وہ افغانی پھر رہا افغانی کو پھرتا سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا آدمی چھوڑ ذرا ہاتھ اور آگے بڑھا وہ فطرات رات ہک ایک رکھا ہوا اس نے ہاتھ ڈال وہاں سے لا اور اس کے بعد اسے یہ کہتا ہے کہ کرنا ہے تو شیر سنا بڑا خوبصورت کام تھا ناکائے ماں پکتا محمد گراؤں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا میرے نوبان نے کہا ٹھیک ہے تھک گئی ہے مسلم تلخ تر بائے نوائے دار پاؤں نوارا تلخ تر تب ہے محمد راؤ گراؤں نہیں نوارا رہا سر جن تو جاؤ کے نغمہ کامیابی پوری را تیز سر بات ہے گرامی گرافی بہت عجیب کیا جاتا ہے پاک پاپ از سلا کیوں گھبرا رہا ہے یہ چیزیں ہیں جہاں آ کے ٹکرانا چاہیے کشن گا رہا کر دن اور بھرا درد درد مسلے کدیم بس رو دے ٹھنڈیا ٹھنڈیا گلا کر دیا گا چالے تو آتش دام دن مسلے نغمہ مردے کے تار ہوئے تو یہ ہے نا رومی کا خشک تارو خشک خشک خشک تارو خشک خشک ہو اب کی آئے دی آواز دور ہاں۔ خشک چوبو خشک تارو خشک ہو خوبصورت شہر شیر ہے تینوں چیزیں سوکھی ہوئی تھی ہیں لیکن ان کے اندر سے آج کو جان نہیں آئے بھی آد ہے تو آواز نکل رہی ہے وہ اس ہے یہ چیزیں ساری خشک ہے نغمہ مرد کے دارت دوا سنا ہے لیکن تیرا دل ہے یہ سنایا جہاں ہے وہ پہلے نالوں زیادہ سڑی خرید چھٹی ہے ورنہ ایسے مقام سے یہ چاہتا تھا کہ وہ لائے گا بیا تھا گل بے شانی نئے در تاور انداز غلط را سخت دکھاسین وہ ترہے نو در انداز نہیں پائی صاحب گل نہیں بنتی اور سڑیاں اور چنی ہیں لگن یہ لگن جمہوری اعظم کی ہے ہوئی تھی گلو لالا گوئی کے مقیم ہما شیلا شیر کو اچھا کہ یہ ان چیزوں کے اندر تو جو یہ یہ لا رنگ و بھو یہ سبھی چیزیں یہ عالم رنگ و بھور ان کے متعلق تو میں آپ کو جلد کر کے بیٹھا تو سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی مقیم کے معنی ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں راہ پیما موج موجے نسیم ہما بڑا خوبصورت شعر ہے گلو لادا کے اعتبار سے راہ راہ پیما صفت موج من ہما یہ تو چلتے پھرنے والی چیزیں ہیں رہنے والی اب آگے مانی تازہ کے جوئے مو نیا سجاس پانی تازہ کے جوڑے میں لگا دے پورا مقصد دو مقصد دو نیا کھانا اپنی مان رہا پانچ ہو گئے فیسلٹی باقی نہیں رہی تینوں کو مار دیے نہ ظواہر سریت نہ ان کے ہند نہ باقی کی حاجت میں کہیں ابھی مان ہم آپ اس طرح وہ ہر طرح ہر اب کرنے کی نہیں اپنے آپ سے ہی کوئی ایک کی اللہ سے تو کتنے لگ رہا تھا اور اس حرف میں اپنے آپ کو پھر تو جڑا کہ دری خان کا دیکھ جس کو ہر صفا کوشی ہوگی ستیہ نشینا کم گو نئے جو لو نا چکتا جمی مند ہمارا باہر جی ہوئے ساتھ آج ہو جائے گا مجوبہ میں ہوں گے یعنی ایسے بیٹھے ہیں بو ہوں گی ہے ہمیں نظر آؤں گا طرح بو ہوں گے آج سفا کوشی ہے سفا کوشی ہے لیکن کہا بات بند اب سفا ہوگی یہی کتیا نجینا کباس ہوگی اب کفات ہوگی یہی بدیا نشینہ کم کو منہ جو لاؤ نا نہ کا غریب اما نہ تو کے بولتے ہو موٹے کرے آگے بولتے کرے بیٹھا جاتے تک منہ جو جیتا ہونا جو آ جائے آیا ہے ایک تو وہ حرم میں خدا ہوگی اس حرم کے اندر کیا کیا حرم بنا رہے ہیں یہ حرم ہے کہ دونوں نے حرم صاف کام اہل توحید یا کم دیشوں دو نہیں بند ہم کیا بات یا کم دیشو دو نہیں دعویٰ یا کم دیشی کا عمل دو نہیں یہ حرم ہے بڑا یہ حرم ہے دور ہر پہلے تو ہی مند ہما مشکل ہی لے کہ بزم اکثر ہنگامہ گزشت یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وقتی طور کے اوپر ان کے اندر وہ جذب وہ کیس وہ ضرور وہ بات نہیں رہی وہ ہنگامہ ان کے اندر نہیں رہا کوئی بات نہیں تھی کہ جذب وقتی طور کے اوپر کہ دیر ایسے تو کہتے ہیں شراب کے ساتھ یہ جو کچھ کھاتے ہیں نا تھوڑا سا شراب وہ کچھ کوئی کباب کوئی پکوڑا کہتے ہیں شراب بڑی کچھ ہے میں کیا جانور آپ بتا سکتے ہیں ویسے پنجابی بھی استعمال ہوتا ہے اگر ویسے نقلوسی کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ نقلوسی کو کہتے ہیں اس کے معنی ہوئے کہ نہ تو ان کے پاس یہ سبھی سامان ہے ندیم کے معنی ساتھ ان کا اصل میں تو بات یہ ہے دونوں کٹھی کرنا نا لیکن اللہ نے دیکھا بڑے خوبصورت مانی استعمال ہوتا نظیم کا لفظ ان کا دوست کے معنی لیکن بنیادی اچھے دین والے نہیں تھوڑے بعد جن میں دونوں کیا اچھا شرما ہے ہمارے یہ ہوئے کہ پینے کے بعد کمار کے زمانے میں بھی اکٹھے ہوں گے پھر نظیم بنتا کہتا مشکل یہ ہے کہ نہ تو ندیم ہے یہاں نہ اس قسم کے ساتھی ہیں کہ جو سارا راستہ اکٹھا کرے نہ ان کے پاس آگے نہ لوکل ہے نہ اس لیے موسم میں اگر ہنگامہ چھوٹے وقت کے لیے سردی پڑ جاتا اور یہ چیزیں باقی رہتی تو بات ہو سکتی تھی یہ جو ندیم کا نام ملنا ہے جی یہ مار گیا اس کو اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اس تجسس میں نکلتے ہیں ان کو آخر میں یہ بھی چیز مار جاتی ہے کہ ندیم نہیں کیا بات ہو لیکن یہ جو چیز ہے رخت خیش کر بچپن حضی خان ہما گفتن باما آشنا دودھ ولی کن کسنا دانشی مسافر چیر گفتو باز کے گفتو اور سجا ندیم کا نام لینا یہ ہے جو کو کہتا ہے جو گفتہ نہیں رکھتا کہتا مجھے یہ چیز نہیں اس پر نظر آتی کہ یہ جو بے سوچ افسوتا کی جس کا کیا ہے اس کا تو اس سے تو ہم نہیں دلا سکتے یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی موجود ہے قرآن کی لیکن بات کیا کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ نیوز چاہیے پھیلانے کے لیے ایک چیز اور دوسرا ایک ساتھی چاہیے بس یہ ہے نہیں اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے ختم ہو رہا ہے مصیبت یہ یہ ہے جس کچھ میں سنائی اور پھر اس الگ سے آگے چلے گئے الگ کے زہرا کے اوپر جاتے ہیں اوئی بڑے زور کا آتا ہے وہاں خدایا نے کون ہے بڑا خوبصورت ہے مطلب سے ادایا نے اقوام کبھی اور بال اور چراون اور چلر اور کیا کیا لاتا ہے یہاں پر اس میں میں بھی سنا نہیں آتا یہ اگلا آئے گا جس یہ نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی ہے جو ترتیب نہیں ہسٹوریکل بھی نہیں ہے ترتیب کی جو ہے مراتب کے لحاظ سے بھی نہیں ہے یہ جی مختلف اخلاق میں یہ گیا ہے یہ جہاں جہاں بھی اس فلک میں گیا ہے وہاں اس ٹائپ کے لوگ اس نے بھی لے لیے ہیں صرف یہ کیا ہے مدارس کے اعتبار سے بھی اس میں نہیں ہے ہسٹوریکل پروسیس بھی نہیں ہے نہیں لیے ہی نہیں مضامین کے اعتبار سے لیا ہے ایک جو اس کے سامنے مرکزی نقطہ ہے اس مرکزی نقطے کے اعتبار سے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے سب کو کسی ایک جگہ کر دیا نہ ہی یہ جو اخلاق ہیں ان کے نام سے کوئی بات اس ہیں کہ زورا میں کیوں یہ ہے تو مریض میں وہ کیوں نہیں ہے خرچ میں یہ کیوں آئے ہیں یہ چیز بھی اس میں نہیں ہے جس قسم کا کوئی ربط یا ترتیب اس کے اندر نہیں ہے تو اتنی سی چیز ہی ہے کہ کسی فلک کے اندر آیا ہے اور وہاں ان کو وہ لے آیا ہے البتہ وہ جنت الفردوس جو ہے آگے جا کے وہاں وہ لے آیا ان کے لوگوں کو ورنہ یا جتنے بھی ہیں ان میں کوئی اس میں وہ لے آ رہا ہے اس لیے کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے آخر میں وہ چیز آ جاتی ہے آج ہم جاوید نامے کے سب ترانوے تک آ گئے ہلکے زہرا ہم آئندہ لیں گے اور پھر خدایا نے تو ہم دیکھیں گے یہ کیا